کرشن چندر کی کہانی مرزا کپی میں کلب میں نوارد تھا سوائے کنور مراتب علی اور ان کے حلقے کے چند دوستوں کے اور کسی سے آشنا نہ تھا اور کنور مراتب علی کلب کے مختلف حلقوں میں بہت مقبول تھے اور ایک حلقے سے دوسرے حلقے میں گڈمڈ ہوتے رہتے تھے مگر مجھے شکایت نہ کرنی چاہیے کیونکہ وہ میری دلجوئی بھی ہر طرح سے فرماتے رہتے تھے اور ہر روز گھنٹے آدھے گھنٹے کے لیے شام کو میرے پاس آ کر بیٹھتے تھے کلب میں میری پسندیدہ جگہ کھلے لانچ کا ایک کونا ہے جہاں میں ایک کرسی اور ٹیبل گھسیٹ کر اور بیئر کا آرڈر دے کر بیٹھ جاتا ہوں اور جھیل میں تیرنے والی کشتیوں کو دلچسپی سے دیکھتا ہوں کناروں پر بید مجنو کے پیڑوں کے نیچے جھیل میں سیر کرانے کے لیے رنگا رنگ کشتیاں بندھی ہیں مرد خوشنما لباس پہنے کیمرے لٹکائے ملاحوں سے بھاؤتاؤ کرتے نظر آتے ہیں عورتیں دل فریب لباس پہنے بچے لٹکائے مسرور اور شاداب نظر آتی ہیں اور جن عورتوں کے بچے نہیں ہوتے ہیں وہ اپنے شوہروں کا ہاتھ اپنی کمر میں لٹکائے نظر آتی ہیں ان عورتوں کو اپنے شوہر یا منگیتر کے ہاتھ کی کس قدر ضرورت محسوس ہوتی ہے میں دیکھتا ہوں کہ جھیل کے کنارے پہنچ کر ہر عورت ذرا سی جھجکتی ہے رکتی ہے لڑکھڑاتی ہے اور سنبھل کر اور مرد کے ہاتھ کا سہارا لے کر کشتی میں سوار ہو جاتی ہے مگر سوار ہونے سے پہلے وہ ایک شرمیلے تبسم سے ضرور اپنے مرد کی طرف دیکھتی ہے جیسے اس کے ہاتھ کے سہارے کے لیے اس کا شکریہ ادا کر رہی ہو آدھے گھنٹے میں اب تک پچیس کشتیاں کنارے سے روانہ ہو چکی ہیں اب تک ایک مرتبہ ایسا نہیں ہوا کہ مرد نے اپنا ہاتھ عورت کی کمر میں نہ ڈالا ہو ہر جگہ ہاتھ اور کمر سیم اور چکندر کی طرح لازم و ملزوم نظر آتے ہیں یہ لوگ ہل اسٹیشن پر آ کر کس قدر خوش اور رومانی معلوم ہوتے ہیں ورنہ دور نیچے تپتے ہوئے میدانوں میں اپنے اپنے گھروں میں تو جدید نظموں کی طرح بسورتے ہوئے نظر آتے ہیں میرے پاس تو کوئی عورت بھی نہیں ہے اس لیے میں بیئر کے گلاس کی موٹی کمر میں ہاتھ ڈال دیتا ہوں آہ اس کا ذائقہ کس قدر تلخ ہے جیسے ہر موٹی کمر کا ہوتا ہے جاگیر پور کی مہارانی کارڈ روم سے نکل کر چلی آ رہی ہیں عمر پینتالیس برس کے قریب ہوگی چولی سولہ برس کی لڑکی کسی پہنتی ہیں کنور مراتب علی کے حلقے سے تعلق خاطر رکھتی ہیں اس لیے میرے قریب آ کر چند لمحوں کے لیے رک جاتی ہیں رخساروں کا غازہ تمتما رہا ہے اور آنکھ میں آنسو ہیں اجو نے میری طرف دیکھا تک نہیں اجو نے میری طرف دیکھا تک نہیں یہ ان کے شوہر کی طرف اشارہ ہے میں چپ رہتا ہوں میں نے اسپیشل چولی میں نے اسپیشل چولی سلوائی ہے جگیر پور کی رانی پورے کلب میں اپنی خطرناک صاف گوئی کے لیے مشہور ہیں مگر کمبخت نے میری طرف دیکھ کے نہیں دیا چولی نئی ہے مگر آپ تو پرانی ہیں ان کے لیے کسی نئے عاشق سے پوچھنا چاہیے میں مشورہ دیتا ہوں اور ذرا سا جھک کے تنزیہ مسکراہٹ سے تعظیم دیتا ہوں کیا میں خوبصورت نہیں ہوں وہ پوچھتی ہیں آپ تو لانڈر کے پھولوں کی طرح تازہ اور مہکتی نظر آ رہی ہیں میں کہتا ہوں رانی جی خوش ہو جاتی ہیں اور مجھے خوش کرنے کے لیے میرے بیئر کے گلاس سے ایک گھونٹ پی کر رخصت ہو جاتی ہیں اور چلتے چلتے مجھے باسٹرڈ کے لقب سے نوازتی جاتی ہیں میں رانی جی کو عقب سے دیکھتا رہتا ہوں ان کے کولہے ایسا معلوم ہوتا ہے گویا رانی جی نے اپنی ساڑی کے اندر دو کدو اٹکا رکھے ہیں مجھے ان کے شوہر پر بڑا ترس آتا ہے فیشن والوں کو بہت جلد کولہے کسنے کے لیے بھی ایک چولی ایجاد کرنی چاہیے گلاس ختم ہو گیا جب تک بیئر کا دوسرا گلاس آئے میں بائیں کونے میں بیٹھے ہوئے ایک مرد کو دیکھتا ہوں یہ مرد ہر روز اسی کونے میں آ کے بیٹھتا ہے بہت وجیح اور باوقار مرد معلوم ہوتا ہے اکثر عورتوں سے آنکھ نہیں ملاتا اگر ملانا پڑ جائے تو فوراً انتہائی تمیزداری سے نظریں جھکا لیتا ہے یہ مرد کون ہے تین چار دن سے میں اس میں دلچسپی لے رہا ہوں ایسی حیادار آنکھیں تو میں نے کلب کے کسی مرد کے چہرے پر نہیں دیکھیں ورنہ یہاں مردوں کی نگاہیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ عورتوں کے جسم میں سیندھ لگاتی معلوم ہوتی ہیں کس قدر مہذب انسان ہے یہ کلب کے دوسرے لوگوں سے بالکل مختلف باریک سیاہ دھاری کی بادامی رنگ کی خوشنما اچکن اور سفید چوڑی دار پہنے ہوئے پاؤں میں سیاہ پمپ شو سر کے سیاہ بالوں میں ایک سفید لٹ بہت بھلی معلوم ہوتی ہے بیوی بھی قاعدے کی معلوم ہوتی ہے اور دونوں بچیاں بھی جو ان کے ساتھ آئی ہیں مگر اس کے لواحقین غیر دلچسپ معلوم ہوتے ہیں سوائے اس مرد کے کون ہے یہ کیا کرتا ہے کیا نام ہے اس کا کچھ عرصے کے بعد جب کنور مراتب علی میری میز پر آتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کون وہ وہ آنکھوں سے اشارے کر کے پوچھتے ہیں ان کی آنکھوں میں شرارت جھانک رہی ہے بہت محظوظ معلوم ہوتے ہیں ہاں وہی میں جواب دیتا ہوں یہ مرزا کپی ہیں مرزا کپی ہیں ہاں عجب نام ہے میں غور کرتا ہوں ان کا اصلی نام تو مرزا رجب علی ہے مگر اب انہیں کوئی ان کے اصلی نام سے نہیں جانتا سب انہیں مرزا کپی کہتے ہیں کیوں دلچسپ قصہ ہے سنو گے ہاں کنور مراتے والی نے گزرتے ہوئے بیرے سے آنکھیں ملائیں بیرا وہی معدب ہو کر رک گیا کنور مراتے علی نے ایک ڈبل وسکی کا آرڈر دیا اور جب وسکی آ گئی تو ایک گھونٹ بھر کر بولے مرزا جی خاندانی رئیس ہیں یوں کہنا چاہیے کہ رئیس تھے آج کل تو جس کے پاس روپیہ ہے وہی رئیس ہے کنور مراتب علی کسی قدر تلخی سے بولے مگر مرزا جی واقعی خاندانی رئیس ہیں اور آصف گڑھ کے چوٹی کے خاندانوں میں ان کے خاندان کا شمار ہوتا ہے دور دور پار پار کے کی ہماری بھی ان سے رشتے داری ہوتی ہے اس لیے میں ان کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں نوجوانی میں مرزا جی بہت رنگین مزاج تھے کون نہیں ہوتا صاحب جس کے پاس روپیہ ہو زمینداری ہو محل ہو درجنوں نوکر چاکر باندیاں لونڈیاں حکم کے ایک اشارے کی منتظر ہوں اور زندگی صرف ایک ہو تو کون اس کے بھرپور مزے لوٹنا نہیں چاہے گا ہم جاگیرداروں کو سب گالیاں دیتے ہیں مگر ان نئے جاگیرداروں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جنہوں نے پرمٹ کوٹے اور ٹھیکے سے نئے محل تعمیر کیے ہیں انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا پرانی جاگیروں کو ختم کر کے نئی جاگیریں پیدا کر کے آپ نے کس کا بھلا کیا ہے میں کہتا ہوں یہ جمہوریت بالکل فراڈ ہے غریب لوگ ہمیشہ جوتے کی نوک سے مارے جائیں گے بجا فرمایا میں نے کہا لیکن وہ مرزا کپی میں نے پھر اصل داستان کی طرف اشارہ کیا اور وسکی کے اور پھر وسکی کے گلاس کی طرف کنور مراتب علی میرا اشارہ سمجھ گئے گلاس اٹھا کر انہوں نے تین بڑے بڑے گھونٹ لیے اور گویا جاگیرداری کے خاتمے کی پوری کڑوی گولی نگل لی پھر دزدیدہ نگاہوں سے بائیں کونے میں بیٹھے ہوئے مرزا کپی کو دیکھا دیکھتے ہی انہیں جو کچھ یاد آیا اس سے وہ بے حد محظوظ ہو کر بولے ایک زمانہ تھا مرزا کپی کا وہ بھی اس عمر میں اس قدر وجی معلوم ہوتے ہیں تو سوچ لیجئے جوانی میں کیا نہ ہوں گے بھرا بھرا جسم شباب کا اٹھتا رس اس پر دولت کا خمیر اور رئیسوں کی روایتی بے فکری خوش باش خوش کلام ہر وقت خوش آمدی مصاحبوں میں گرے رہتے اور جناب میں پوچھتا ہوں ہمارے مصاحبوں کے وجود میں جو اس قدر کیڑے دکھائی دیتے ہیں آپ لوگوں کو تو ان درجنوں خوش آمدیوں اور چاپلوسی کرنے والے مکاروں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو آج کل لیڈروں وزیروں اور نو دوستوں کو گھیرے رہتے ہیں ہمارے مصاحب تو جناب پھر بھی اپنے اپنے فن میں طاق ہوتے ہیں کوئی لطیفہ گوئی میں کوئی حاضر جوابی میں کوئی مرغ بازی میں کوئی پتنگ بازی میں کوئی چوسر میں تاش میں گنجفے میں آج کل کے مصاحبین کو کیا آتا ہے سوائے جوتی چاٹنے کے کنور مراتب علی پھر بھڑک گئے اور اصل داستان سے بھٹک گئے میں نے جلدی سے ان کا وسکی کا گلاس ان کی طرف سرکا دیا دو بڑے بڑے گھونٹ پینے کے بعد کہیں ان کی طبیعت بحال ہوئی طبعی بشاشت خوش ادا تبسم کی طرح کھل کر ان کے چہرے پر دوڑنے لگی ماضی کی یادوں میں گم ہو کر بولے بخدا آصف گڑھ میں ایک طرح سے ان کی اپنی حکومت تھی حالانکہ حکومت انگریز کی تھی مگر صاحب لوگ پرانے خاندانی رئیسوں اور تعلقہ داروں کی عزت ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھتے تھے اب تو وہ چلے گئے اور پیٹ پیچھا ہے ان کا الل اعلان کہتا ہوں خوب لوگ تھے وہ کبھی ہمارے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دیا مرزا کپی بھی اپنے باپ کے لاڈلے اور چہیتے تھے اور آصف گڑھ میں کھل کھیلتے تھے اور ان کو روکنے ٹوکنے والا کون تھا اہل محلات کی لونڈیوں باندیوں پر ہاتھ صاف کیا پھر محل سے باہر نکل کر ان کی نگاہیں آصف گڑھ کی گلیوں میں پہنچنے لگیں جو گدڑی کے لال ایک طرح اندھیری گلیوں میں سات پردوں کے اندر چھپی رہتی ہیں پھر گلیوں سے نکل کر اطراف و اکناف کے نواحی علاقوں میں انہوں نے گلچینی شروع کی جھنڈے گاڑ دیے تھے مرزا جی نے اپنی جوانی کے اور جوانی بھی کیا دیوانی تھی ان کی اور جوانی بھی کیا دیوانی تھی ان کی خوبصورت عورت پر یوں گرتے تھے جیسے بعض اپنے شکار پر بھری محفل سے اٹھا لے جاتے تھے گھر سے پنگھٹ سے قصبے کی کچی سڑک سے کھیت سے جنگل سے جہاں سے جی چاہتا اغوا کر کے لے جاتے سارے علاقے میں ان کی دلیری اور جسارت کی دھوم تھی بڑے سے بڑے جاگیرداروں کے لڑکے خار کھانے لگے تھے ان سے یہ کہہ کر کنور مراتے بلی ایک لمحے کے لیے چپ ہوئے اور انہوں نے ایک لمحے کے لیے چور نگاہوں سے تعریفی انداز میں مرزا کپی کی طرف دیکھا پھر میری طرف پلٹ کر بولے ان دنوں ایک بار ان کے علاقے میں خانہ بدوش بلوچیوں کا ایک قافلہ آ کے رکا اس قافلے میں یوں تو ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت بلوچن تھی مگر جس بلوچن پر مرزا کا دل آیا وہ کافر ادا واقعی قیامت خیز تھی اونچا لمبا قد پانچ فٹ آٹھ انچ تندرست اور تنومن جسم سیاہ بال بڑی بڑی آنکھیں شولے کی طرح دہکتے ہوئے لب و رخسار اور سینے کی زوری معاذ اللہ کچھ نہ پوچھیے یوں لگتا تھا جیسے ابھی ابھی قمیص پھٹ جائے گی اور سینے کے ٹائر فضا میں پرواز کر جائیں گے اور جناب بالکل اصل معاملہ تھا اصل آج کل کی چولیوں کی طرح نہیں کہ اوپر سے بھری کٹوری اور اندر سے خالی بس کیجئے خدا کے لیے میں نے ہنستے ہوئے کہا کنور مراتے بلی جب پی پی کر بہکتے ہیں تو حفظ مراتے بھول جاتے ہیں آگے چلیے تو جناب کنور مراتے بلی نے ایک چسکی لی اور بڑے مزے مزے میں اپنی زبان پر پھرائی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بلوچن کے قاتل حسن کے تذکرے نے ان کی خاکستر کو ہوا دے دی تھی اسی لیے شاید آنکھوں میں چنگاریوں کی سی چمک آ گئی تھی ہوٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولے بس پھر کیا تھا مرزا جی جی جان سے اس بلوچن پر مرمٹے اور اس کافر ادا کو حاصل کرنے کے لیے سو جتن کرنے لگے مگر وہ ستم پیشہ قابو میں نہ آئی اسی دوران میں ادھر ادھر کی کئی بلوچنے اور اسی قافلے کی انہوں نے زہر مار کی مگر وہ قطالہ ان سے دور دور ہی رہی اس کا دو سال کا ایک بچہ تھا اور ایک خاون تھا بچے کے لیے تحائف بھیجے گئے اور خاون کے لیے شراب اور دونوں چیزیں اس طرح قبول کر لی گئیں جیسے یہ تو ان کا حق تھا مگر معاملہ وہیں کا وہیں رہا اور پیشہ ور دلالوں اور کٹنیوں کی تمام ترکیبیں ناکام رہیں مگر تحفے تحائف برابر قبول کیے جاتے رہے اس سے مرزا جی کو اور بھی غصہ آیا یعنی مال بھی کھوتے ہیں اور الو بھی بنتے ہیں عجیب کینڈے کی عورت ہے یہ جب جملہ مصاحبین کی جھانسے بازیاں ناکام ثابت ہوئیں تو اغوا کا پروگرام بنایا گیا بلوچن ہر روز سر پر ٹوکری رکھے اور پیٹ پر بچہ باندھے بڑے ٹھاٹ سے سینا تانے آصف گڑھ کی گلیوں میں جاتی تھی اور سرے شام اپنا کام ختم کر کے اپنی قیام گاہ کو لوٹتی تھی جو آصف گڑھ سے آدھے میل کی دوری پر ایک چھوٹے سے ٹیلے پر خیموں کی صورت میں موجود تھا کچی سڑک تھی اور راستے میں ڈوم پاسیوں اور چماروں کی جھوپڑیوں کے سوا کچھ نہ تھا اور ان لوگوں میں سے کسی کی ہمت ہو سکتی تھی کہ بلوچن کی مدد کو آ سکے لہٰذا طے پایا کہ چار تیز اور ترار مصاحب اس کچی سڑک پر پیر پیر پتلی شاہ کے مزار سے پرے املیوں کے موڑ پر بلوچن کو گھیر لیں گے اور اسے زبردستی اٹھا کر محل میں لے آئیں گے اور پھر وہی ہوگا جیسا کہ اب تک ہوتا آیا ہے اس موقع پر میں بھی موجود رہوں گا مرزا جی نے اصرار کیا مصاحبین نے بوتیرا سمجھایا کہ یہ آداب ریاست کے خلاف ہے آخر آپ کے جانصار کس کام آئیں گے مگر مرزا نہیں مانے حالانکہ مصاحبین تو دوسری وجہ سے نہیں چاہ رہے تھے کہ مال غنیمت کو محل تک پہنچانے سے پہلے اس پر مصاحبین کا بھی حق ہوتا ہے یہ حق گویا ایک طرح سے محل میں داخل ہونے کا پاسپورٹ ہوتا ہے پروانہ راہداری ہوتا ہے یا چنگی کا محصول ہوتا ہے کچھ بھی سمجھ لیجئے پھر کیا ہوا میں نے پوچھا ایک ڈبل پیک لگا لوں تو آگے چلوں کنور مراتب علی بولے اور انہوں نے بیرے کو دوسرے ڈبل پیک کا آرڈر دیا میں نے مرزا کپی اور ان کے خاندان کی طرف دیکھا وہ سب لوگ انتہائی قاعدے سے اور کرینے سے دھیمے دھیمے گفتگو کر رہے تھے اور سنگتروں کا رس لامبی لامبی سفید ڈنڈیوں سے پی رہے تھے بال روم میں ناچ شروع ہو گیا تھا کنور مراتب علی نے ناچ کی گت دور سے سنی غور کیا آنکھیں موند لی دھیرے دھیرے گنگناتے ہوئے چند لمحوں کے لیے انہوں نے اپنے جوتے کے تلے سے ناچ کی گت کو بجایا دوسرے ڈبل پیک کا ایک گھونٹ لیا اور بولے کچھ ایسی ہی شام تھی دھندلی دھندلی اور شفق آمیز کچھ سڑک پر بیل گاڑیاں ایک نارنجی غبار چھوڑ گئی تھیں اور اس غبار میں ان چاروں مصاحبوں نے موڑ سے اس بلوچن کو یوں طلوع ہوتے دیکھا جیسے آفتاب سہر کے گلابی بادلوں سے برآمد ہوتا ہے ایک اونچی پوری تنومند صحت مند تندرست چاکو چوبند عورت سر پر ٹوکری رکھے اور ٹوکری میں رات کے کھانے کا سامان رکھے بچہ اپنی پیٹ پر باندھے لمبے لمبے ڈگ بھرتی تیزی سے چلی آ رہی تھی اور مصاحبوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی بلوچن نے ایک ہاتھ سے ایک مصاحب کو جھٹک دیا دوسرے کو دوسرے ہاتھ سے نیچے گرا دیا اور سینا تان کے آگے چلی تو دو اور مصاحب اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھے مگر بلوچن کو سینا تان کر سامنے سے آتے دیکھ کر کائی کی طرح پھٹ گئے بلوچن راستہ پا کر آگے بڑھی تو اسے مرزا جی نظر آئے نوجوان مرزا کی نظریں بلوچن کے سینے پر پڑ گئی جیسے وہ اس کے جسم کا کوئی اور حصہ نہ دیکھ رہا ہو سوائے اس کے سینے کے جیسے وہ نگاہیں گون سے بلوچن کے سینے سے چپکا دی گئی ہوں نوجوان مرزا اغوا وغیرہ کی سب ترکیبیں بھول کر حیرت میں ڈوبا بلوچن کو تاکتا رہ گیا بلوچن اس کے قریب سے گزر گئی مرزا وہیں ٹھٹھرا کھڑا رہ گیا پھر بلوچن واپس آ گئی اور سینا تان کے مرزا کے سامنے کھڑی ہو گئی کیا ہے بلوچن نے بڑی دلیری سے مرزا جی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا اس غیر متوقع سوال سے مرزا جی کی گھگی بن گئی کچھ بول نہیں سکے بلوچن نے آگے بڑھ کر مرزا جی کو گردن سے پکڑ لیا جلال جلالی آواز میں گرج کر بولی ہم روز ادھر سے گزرتا ہے تم روز ہم کو دیکھتا ہے ادھر سینے پر دیکھتا دیکھتا دیکھتا ہے ہے ہے ادھر ادھر کاہے کاہے کے کے واسطے واسطے بولو بلوچن نے ایک ہاتھ تو مرزا جی کی گردن پر رکھا دوسرے ہاتھ سے ان کے رخسار پر زور کا ایک تماشا مارا مرزا جی زور سے چیخے بچاؤ بچاؤ مگر چاروں مصاحب بھاگ چکے تھے چیخنے کی آواز سن کر چھپروں سے چمار پاسی کولی نکلے کچھ کھیتوں سے کھیت مزدور وہ لوگ دوڑے دوڑے آنے لگے یہ ہمارے بچے کا کپی ہے بلوچن اپنی چھاتیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی یہ ہمارے بچے کا کپی ہے تم ہمارے بچے کی کپی کو بری نظر سے دیکھتا ہے ہم تمہاری جان لے لے گا بلوچن نے زور کا ایک اور دھپ دیا مرزا جی نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی مگر بلوچن تگڑی تھی اس نے مرزا جی کی گردن نہیں چھوڑی ارے یہ چھوٹے مرزا جی ہیں ایک چمار نے بلوچن کی خوشامد کی یہ تو ہمارے سرکار ہیں انہیں چھوڑ دو چھوٹے مرزا جی ہیں یہ تو چھوٹے مرزا ہوں کہ بڑے مرزا میں نہیں چھوڑوں گی جب تک اس چھوکرے کو ٹھیک نہیں کر لوں گی کبھی نہیں چھوڑوں گی بلوچن غصے میں آ کر اپنی چھاتیاں کھول رہی تھی کھولنے کی کوشش کر رہی تھی ارے کیا کرتی ہے کیا کرتی ہے بہت سے لوگ چیخے مگر قمیض کا ایک بٹن کاج میں ایسا آ کے پھنسا جیسے بلوچن کی مٹھی میں مرزا جی کی گردن پھنس گئی تھی آخر بلوچن نے زور کا جھٹکا دے کر غصے میں اپنا گریبان پھاڑ ڈالا اس نے ہاتھ میں اپنی چھاتی کو لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے مرزا جی کی گردن زور سے نیچی کی اور پھر زبردستی اپنی چھاتی اس کے منہ میں دے دی لے حرام جادے پی میرے بچے کا کپی اس وقت پچاسوں آدمی مرزا جی اور بلوچن کے گرد جمع ہو چکے تھے مگر بلوچن اس قدر بفری ہوئی تھی کہ کسی کی منت سماجت پر کان دھرنے کی ضرورت کی روادار نہ تھی اس وقت تک اس نے مرزا جی کی گلو خلاصی نہیں کی جب تک کہ اسے اپنی چھاتی کا دودھ نہ پلا دیا اس رات مرزا جی کہیں غائب ہو گئے اور پھر بیس برس تک واپس نہیں آئے بیس برس کے بعد جب آصف گڑھ لوٹے تو ایک معقول بیوی اور چار بچے لے کر لوٹے اب وہ ایک کامیاب انجینئر ہیں نہایت معقول اور نہایت مہذب انسان ہیں اب تک آج تک ان کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں سنی داستان ختم کر کے کنور مراتے بلی خاموش ہو گئے اور وہ دونوں چپ چاپ مرزا کپی کے خاندان کی طرف دیکھنے لگے اتنے میں جگیر پور کی رانی اپنا سینہ تانے ہوئے کارڈ روم سے نکلی اتنے عرصے میں انہوں نے ایک اور نئی چولی بدل لی تھی جو پہلی چولی سے بھی زیادہ تیز اور تندخو معلوم ہوتی تھی قریب آ کر جھنجلائے ہوئے لہجے میں کنور مراتے بلی سے بولی بڑا سور ہے اجو میری طرف دیکھتا ہی نہیں ان کی آواز میں آنسو تھے